نوٹ جو آج کل رائج ہیں ان میں تصاویر ہوتی ان کا حکم کیا ہے ظاہر کا کا حکم پر پورا رسالہ بھی حضرت اور یہ کہ وہ اندر جیب میں ہوتا ہے لہذا آپ جو ہے وہ فوٹو اس میں ہوتے ہیں تو جیب میں ہوتا ہے لہٰذا وہ فوٹو سامنے نہیں ہے لہٰذا نماز ہو جائے گی اور یہ کہا جائے کہ نماز نہیں ہوتی تو کیا کریں گے آپ نوٹوں کا بنڈل نکال کر پیچھے رکھ کے نماز پڑھو گے یہاں تو جوتے محفوظ نہیں تو نوٹ کہاں سے محفوظ ہوں گے جوتے محفوظ نہیں رہتے تو نوٹ آپ کے کہاں سے محفوظ ہوں گے بھائی ہمارے یہاں تو پاکستان میں ایٹمی راز محفوظ نہیں ہے تو پیسے کہاں سے محفوظ رہیں سمجھ گئے بھائی ہاں تو جیب میں رکھ کر نماز پڑھنے سے نماز ہو جائے گی